سوال ہے کہ ہمارے ہاں دھوبی گھر سے کپڑے لے جاتا ہے اور دھو کر واپس دے جاتا ہے ایک بار یوں ہوا کہ دھوبی کسی اور کے کپڑے دے گیا کیا اب ان اب ان کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو ایسے بدلے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھنا کیا ہوگا مکرو تحریمی ہے کسی اور کے کپڑے جو دھوبی غلطی سے آپ کو دے کے چلا گیا ہے اس میں نماز ادا کرنا مکرو تحریمی ہے اسی طرح کا ایک سوال امام اہل سنت سے فتح و رضویہ شریف ساتویں جلد میں بھی ہوا ہے مسئلہ نمبر نائن سیون ایٹ نو سو اٹھتر ہے آپ نے ہی فرمایا کہ ایسے کپڑے پہن کر نماز ادا کرنا مکرو تحریمی اور نماز جب مکرو تحریمی ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے واجب الاعادہ واجب الاعادہ کے معنی کیا ہے اس کو لوٹانا دوبارہ پڑھنا واجب ہے واللہ تعالی عالم